نظارہ ہند بابری مسجد کی زیارت شکستہ حالت ہی میں صحیح نصیب ہو گئی اور وہاں رکھی ہوئی بے جان اور بے زبان و بدبودار مورتیوں کا مشاہدہ دور سے ہی صحیح دل کا ایسا زخم بنا جو اب تک تڑپاتا ہے اور بعض اوقات زندگی سے بیزار کر دیتا ہے خصوصاً تب جب میں ان بتوں کے تئیں اپنی بت شکن قوم میں غفلت کے جراثیم بلکہ سانپ اور ازدہ دیکھتا ہوں تب میں خود کو تنہا تنہا محسوس کرتا ہوں کاش میری یہ تنہائی دور ہو جائے ہندوستان میں قیام کے دوران حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرکدہ کی زیارت ایک یادگار انمول سکون بخش تحفہ تھا جس کے نصیب ہونے پر آج بھی رب تعالیٰ کا شکر گزار ہوں ہندوستان میں بعض مجاہدین سے ملاقات بھی یادگار رہی ہم کھل کر ملے اور ہم نے آپس میں ڈھیروں باتیں کی وہاں پر کچھ جذباتی عناصر بھی ملے ایسے عناصر جنہیں پختگی کی ضرورت تھی کچی اینٹیں کچے پھل کام کے نہیں گزارے کے ہوتے ہیں آج ہر طرف کچی اینٹوں کا ڈھیر لگا ہے ایسی اینٹیں جنہیں اگر کوئی پکا لے دل کی آنچ جگر کی گرمی ایمان کی حرارت عمل کی قوت اور میدان کی وسعت دے کر تو یہ ایسے پختہ پتھر بن جائیں جنہیں کوئی نہ توڑ سکے اور جن کی ضرب اور مار کوئی نہ سہ سکے مگر کون ایمانی حرارت کی بھٹی بنے کون خون جگر کو جلائے کون سود و گداز کی مردہ محفل کو پھر جگائے آج تو کسی کو اپنی ذات کے خول اپنے پیٹ کے ڈھول اپنی راحتوں کے ماحول سے فرصت نہیں پورا ہندوستان اندر ہی اندر ایک لاوے کی طرح پک رہا ہے وہاں ہر ایمان والے کو خطرہ ہے کوئی باعزت خود کو محفوظ تصور نہیں کرتا کوئی غیرت مند وہاں کے بھونڈے مظالم کو سہنے کے لیے تیار نہیں برہمنی سامراج اپنی غیر فطری روایات کے بوجھ تلے دبنے کو ہے مگر اہل ایمان کو کسی قیادت کی ضرورت ہے ایسی قیادت جس کے خمیر میں امت کا درد شجاعت مردانگی اعلیٰ ہمتی اللہ سے ملاقات کا جنون جہاد کا ولولہ اور اسلام کی ایک ایک ادا سے محبت شامل ہو تب بر صغیر کا نقشہ اتنی تیزی سے بدلے گا جتنی تیزی سے گرمی میں پارا اوپر اٹھتا ہے تب دشمن آپس میں لڑیں گے مریں گے ایک دوسرے کو کاٹیں گے اور مسلمان امن کی بھیک ان کے کٹوروں میں ڈالیں گے ہندوستان میں قیام کے دوران بعض تاریخی مقامات دیکھنے کا اتفاق ہوا بعض کو دیکھ کر شرم آئی کہ ان کے ہوتے ہوئے بھی ہم اللہ تعالیٰ کو بھول گئے پھر خود کو بھی بھول گئے ان مقامات کی بنیادوں میں مہکنے والا شہداء کا خون علماء کا پسینہ اب بھی پیغام غیرت دیتا ہے اور نیند سے جگانے کی کوشش کرتا ہے جبکہ بعض مقامات کو دیکھ کر دکھ ہوا آخر کیا ضرورت تھی ان کی انہوں نے امت کو کیا دیا یقیناً کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ چھین لیا جو اب تک چھینا جا رہا ہے کاش ایسے مقامات نہ بنائے جائیں تب زمین بھی راحت محسوس کرے گی اور زمین والے بھی کاش قوم عاد بڑے بڑے پہاڑوں پر زیادہ محنت سے پہلے اپنے چھوٹے سے دل پر محنت کر لیتی یادگاریں بنانے کی بجائے اس کی یاد دل میں بسا لیتی جس کی یاد ہی یادگار ہے اور حسن کا معیار ہے سراپا حسن بن جاتے ہیں جس کے حسن کے عاشق بتا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں ہندوستان میں قیام کے دوران میں نے کچھ سفر بھی کیے پانی پت کی زمین پر قدم رکھے کہ شاید مرہٹوں کو موت کا مزہ چکھانے والے کسی سرفروش کے قدموں پر یہ ناقص قدم پڑ جائیں حالانکہ ان مجاہدین نے مرہٹوں کی ایک پوری نسل اس کی اسلام دشمنی سمیت ختم کر دی تھی جبکہ ہم سے بال ٹھاکرے نامی ایک مراٹھا نہیں سنبھل رہا وہ مراٹھا جس کے منہ سے بمبئی کے مسلمانوں کا خون ٹپک رہا ہے میں نے شاید تصوف حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ اور ان کے پہلو میں رب تعالیٰ کی اعلان فرمودہ زندگی کے مزے لوٹنے والے حضرت حافظ ضامن شہید نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں بھی حاضری دی معلوم نہیں یہ حضرات آج کے ہندوستان پر عالم ارواح میں کیا سوچ رہے ہوں گے ان کو جو کہنا تھا وہ کہہ گئے جو کرنا تھا وہ کر گئے اب امت کا کام ہے کہ وہ سوچے اس نے قلم کے نور اور شہید کے خون سے کیا سمجھا کیا سیکھا ہندوستان میں قیام کے دوران وہ لمحہ یادگار تھا جب میں مزار قاسمی میں اپنے عظیم بلند مرتبہ فقید المثال جبال علم و عمل شوامخ جہاد حضرات اکابر کی قبور کے درمیان حیرت تعجب اور استغراق کے عالم میں کھڑا تھا ایسا لگتا تھا آسمان زمین پر اتر آئے ہیں سورج مٹی میں چھپنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے اور تاریخ کا ایک روشن باب پیوند خاک ہے قبروں کے کنارے مسکراتے قطبوں پر نظر پڑتی تو دل عظمت و حیبت سے دہل جاتا حجت اللہ فی الارض حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمہ اللہ تعالی اور نامعلوم کون کون ہر قطبے کے پیچھے کتاب زندگی کے روشن اور آگ کے امبار نظر آتے فجر کے بعد اس گلشن عجیب میں جانا ہوا بے خبری کے عالم میں سورج کی تمازت نے ہوش و حواس کو بحال کیا سعودی عرب کے ایک درد دل رکھنے والے عصر حاضر کے خطیب کے الفاظ کانوں میں دوڑنے لگے دل کے تاروں کو ٹٹولنے لگے وہ فرما رہے تھے اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے ذکر اور اس کے ساتھ وفاداری کی بدولت عجیب و غریب حقیقی زندگی پا لیتے ہیں پھر ہم جیسے دنیا کے مارے ہوئے مردے جب ان اولیاء اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو اپنے دل میں زندگی کی حرارت کا مزہ پاتے ہیں اوکما تلفظ بس یہی کیفیت تھی اور اس کیفیت کے اندر طرح طرح کے زیرو بم تھے عجیب جذبات عجیب خیالات اور عجیب بلبلے دل میں اٹھ رہے تھے میرے چاروں طرف ان لوگوں کی قبریں تھیں جو کامیاب کامران با مقصد اور عظیم زندگی گزار کر اپنے رب کے پاس چلے گئے اور اپنے پیچھے اپنے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے وہ ہم جیسے تھے لیکن انہوں نے وہ کام کیے جنہیں سوچ کر پسینہ آتا ہے اور دل ورتہ حیرت میں غوطے کھاتا ہے یہ سارے اکابر توحید کے دائی اور سنت کے عاشق تھے میں ان کی قبروں پر ہاتھ اٹھاتا تو یہ انہی کی تعلیمات کے خلاف ہوتا یقیناً وہ ہاتھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھتے کسی قبر والے کے لیے نہیں لیکن دیکھنے والے ممکن ہے گمراہی کا توق گلے میں ڈال لیتے رب سے کٹ کر قبروں کے پجاری بن جاتے اسی لیے میں نے ہاتھوں کی بجائے دل کو رب کی طرف متوجہ کیا اور جس رب نے ان سب کو کمالات دیے اس کے حضور التجا کر ڈالی اے پروردگار دگار مجھنا توا کو ان اکابر کی نسبت سے سرفراز فرما اسی سفر کے دوران علم کے بادشاہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار ترجمان امام العصر حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری نور اللہ مرکد کی مرکت پر بھی حاضری ہوئی علم کا یہ عظیم شاہکار ذہانت و فطانت کا یہ انمول شاہ پارہ منو مٹی کے نیچے آرام فرما رہا ہے بعد میں جیل کی زندگی کے دوران حضرت کی کتاب فیض الباری میری ہم سفر رہی اور میرا یہ شکوہ اس نے ختم کر دیا کہ جیل میں سب مجھ سے پڑھنے والے ہیں پڑھانے والا کوئی نہیں گنگو حاضری ہوئی تو امام ابو حنیفہ ثانی قطب الرشاد حضرت گنگوئی کے ہاں حاضری کی سعادت ملی قبر سے ملک مسجد میں نماز ادا کی اور دل و دماغ حضرت کے علمی روحانی اور جہادی کارناموں سے مہکتا رہا میں ہندوستان میں بہت کچھ دیکھ رہا تھا کچھ کام بھی کر رہا تھا مگر چناروں کی سرزمین سے عالم اسلام کا ایک مسکراتا چنار شیر جرار عصر حاضر کا ذرار مجھے ایک وعدہ یاد دلا رہا تھا جو میں نے کچھ عرصہ پہلے اس کی دعوت کے جواب میں کیا تھا